الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما بعد فقال الله جل وعلا في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم میرے عزیز بھائیوں اور ساتھیوں موسم واقعی ناموافق ہے میں سمجھتا ہوں شہروں کے مزاج اور موسموں کا امتزاج ہوتا ہے اس شہر اسلام آباد کو یہ لپکا چسکا نہیں پڑا تھا کہ سیرت النبی کے جلسے خلبہ اسلام کے جلسے جہاد فی سبیل اللہ کے جلسے شہروں کے فضا ماحول کو یہ چیزیں بدلا کر مجھے بہت خوشی ہوئی واللہ ہے یہ منظر دیکھ کر کہ اس نامساعد موسم کے اندر میرے بھائی اتنی بڑی تعداد میں اتنی دل جمعی سے اللہ رب العزت کے دین کا یہ بیان سن رہے ہیں انشاءاللہ شہر کا مزاج بھی بدلے گا موسم کا حال بھی بدلے گا اور یاد رکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر سننا پڑھنا عمل کرنا شروع ہو گیا تو پوری دنیا کا ماحول مزاج بدلے آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے علماء کی بہت زبردست گفتگو سنی میں کوشش کروں گا کہ سیرت النبی کے اس جلسے میں ایک نقطے پر اپنی توجہ اپنی گفتگو مرکوز کروں الحمد ہمیں اس بات پر فخر ہے ہمارے لیے یہ بات بہت افتخار کی باعث ہے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے کہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان انسان پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد ذیشان عطا کیا علیہ سلاۃ وسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اس کے مختلف پہلوؤں پر بہت سیر حاصل گفتگو روشنی ڈالی جا چکی ہے اللہ تعالیٰ کے سارے ہی نبی برگزیدہ منتخب افضل ترین لوگ ہوتے ہیں اس وقت کے اور اسی اصول پر اللہ رب العزت نے قریش کے قبیلہ سے اعلیٰ ترین خاندان سے اس زمین کا موتی چنا محمد سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم منتخب فرمایا نبوت رسالت سب کے لیے اعلیٰ ترین شکل صورت خوبی محاسن اخلاق عطا کیا اس پر بہت کلام ہو چکا ہے جمال ظاہری پر اور حسن باطنی پر حسان ابن ثابت کی شہادت سب سے بڑھ کر ہے خود صحابی رسول حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ قصیدہ خواہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ اکبر کیا کہتا ہے حسان نبی علیہ السلاۃ وسلام کا پیارا ساتھی احسن من کا لم ترا قط عینی آئی من کا لم تلے دن اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین چہرے والا خوبصورت والا آپ سے بہتر خوبیوں والا آسانہ من کا لم ترا کب تو آئی نہیں میری آنکھ نے حسان کی آنکھ نے اس سے بہتر اس سے حسین تر چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں حسان دیکھتا کیسے خود ہی فرماتا ہے اجمل من کا لم تلے النساء عورتوں نے تاریخ میں اس سے جمال والا کبھی جنا ہی نہیں احسن من کا لم تارا قد تو آئی نہیں کا لم تلے النساء خلقت مبران من مران منکلے آئی بن کا ان کا کما تشاؤ حسام کی شہادت دنیا میں سیرت کے بیان کرنے والوں پر سب سے بڑی شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں تاریخ میں قصیدہ میں سب سے بہتر شہادت مگر میرے بھائیوں اللہ اکبر ہماری آج کی ضرورت کیا ہے آج سیرت کا ریفرنس ہمارے سامنے کیا ہے اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حسن ظاہری کے ساتھ جمال باطنی کے ساتھ اعلیٰ ترین خلق اخلاق کے ساتھ خود قرآن مجید میں عظیم رب العزت نے تعریف فرمائی اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق میں عادات میں انسانیت میں سب سے عظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عظیم ترین رسول کو اللہ رب العزت نے ذمہ داری کیا سونپی ذمہ داری کا ایک حصہ ہر نبی کو سونپا گیا تھا ہر نبی آ کے اپنی قوم سے کہتا تھا اے میری قوم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا اے میری قوم اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں کسی کو معبود نہیں ماننا توحید کو اختیار کرنا من تم غیرہ یہ حصہ توحید کی تبلیغ کا توحید کی دعوت کا اللہ کی الوحیت کا اس کی بہدانیت کا اس کی ربوبیت کا یہ حصہ ہر نبی اپنی دعوت میں اپنی امت کو سناتا تھا یہ حصہ محمد الرسول اللہ بھی لے کے آئے ساری دنیا کی طرف یہ پیغام دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اے دنیا کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو ایک اللہ کی اطاعت کرو اس کا اسی پر توحید کا عقیدہ اختیار کرو مگر میرے بھائیوں اس سے آگے بڑھ کر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک امتیازی ذمہ داری سونپی وہ ذمہ داری کیا تھی حتی لا تکون فتنت و یقون دین و للہ اے محمد رسول اللہ آپ کی اضافی مستضاد ذمہ داری کیا ہے عقیدہ توحید کی دعوت یہ نبوت اور رسالت حضرت موسا علیہ السلام دلائے وہ بنی اسرائیل کے رسول تھے یہی دعوت عیسیٰ علیہ السلام دلائے وہ اپنی قوم کے رسول تھے پر اللہ رب العزت میں یہ حصہ جو میں نے عرض کیا لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ ولو الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ کن الْكَافِرُونَ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں صاف صاف ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن لو میں اللہ وہ رب ہوں جس نے محمد رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا کہ ساری دنیا میں اپنے دین کا غلبہ اس رسول سے کرو خاتمہ ہو جائے عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے یہودیت کا کلا کما ہو جائے بت پرستی کا منہدم ہو جائے سارے گرجے سارے مندر ساری سلیبیں ساری تحقیقیں اللہ کی بغاوت کا خاتمہ ہو جائے محمد الرسول اللہ کی بے رسالت کا آؤ اس حکم کو پڑھو دیکھو محمد الرسول اللہ کی سیرت میں سب سے بڑی امتیازی بات اس بے کی خصوصیت یہ عالمی آفاقی رسالت یہ ایک وقت میں پوری دنیا کے لیے نافذ العمل رسول اور اس رسول پر اللہ نے جو ذمہ داری ڈالی وہ صرف تبلیغ کی نہیں صرف دعوت کی نہیں وہ ذمہ داری ڈالی کہ اے میرے نبی محمد تجھے اپنی جان کے ساتھ اپنے تلوار کے ساتھ اپنے طاقتور مار کے ساتھ جہادی جلغار کے ساتھ تقدیر کی للکار کے ساتھ سارے عرض پر ایشیا امریکہ پر یورپ افریقہ پر وحدہ ہوں بہادا ہوں لا شریک اللہ اللہ کی قسم آسمان سے یہ ذمہ داری محمد ذیشان کو سونپی گئی یہ تمیز یہ تفرد یہ امتیاز اور مسلمانوں کے وزرائے خارجہ چھپن ملکوں کے خارجہ وزیروں مسلمانوں کے صدر و سفیروں مسلمانوں کے وزیر اعظموں محمد الرسول اللہ پوری دنیا پر غلبہ اسلام کے لیے آیا اللہ کی قسم سیرت کو نہ جانتے ہوئے تم پوری دنیا پر ذلت اہل اسلام کو بھگت رہے ہوا اٹھاؤ قرآن مجید کو جو دنیا میں واحد آسمانی ٹیکس دنیا میں تمہارے جتنے دستور جتنے کانسٹیٹیوشن جتنی کتابیں مسود وہ انسان نے ورق کالا کیا ہے یہ قرآن ہے یہ رب رحمان نے عرش بری سے محمد کے قلب اثر پر اتارا محمد کو حکم دیا قاتلوہم لا اور انٹرنیشنل عیسائیوں کے نیچے لگنے والے مسلمانوں جالی انٹرنیشنل یہودیوں سے دب جانے والے مسلمانوں اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالمی آفاقی انٹرنیشنل رسول ساری قوموں کا سارے بر اعظموں کا ہر کالے کورے کا عربی حجمی کا امریکی روسی کا چینی جاپانی کا پاکستانی ہندوستانی کا آسمان سے رسول محمد ذیشان اللہ کی قسم جو اطاعت کرے گا امت و ملت اسلام جو بہاوت کرے گا سیف الاسلام اس کی گردن اڑائے یہ فریضہ ہے فریضہ آسمان سے اللہ نے حکم دیا اپنے نبی کو اے میرے نبی خالی اخلاق سے لاتوں کے بھوت نہیں مانتے یہ ابو جہل رتبہ شہبہ ابو لہب امیہ صفوان یہ کسرا قیصر جیسے انسان تیری دعوت تیرا خلق تیرا حفظ تیرا درگزر تیری نصیحت خیر خواہی تیری نرم دلی تیری تبلیغ جب یہ لاتوں کے بھوت تیری پیاری باتوں کو کان نہ دھرے توجہ نہ کرے اطاعت نہ کرے انکار کرے تو تو کیا کرے تو ویسا نہیں پرفارم کرے گا جیسا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اجازت دی تو امن سے نہیں تو تلوار سے آئے گا للکار سے آئے گا ٹکراؤ پیدا کرے گا مار کا لڑے گا اللہ کی قسم میرے نبی محمد رسول اللہ نے اپنی جماعت کے اندر بیٹھ کے اعلان کیا ولوی نفس محمد ان کے یدہی او عربیوں حجمیوں حرمین کے آنے والے اماموں سعودیہ کے بادشاہوں پاکستان کے جرنیلوں محمد الرسول اللہ کا فرمان پڑھو ولزی نفس و محمد ان ہی جاؤ سیرت Ibn Hisham Faisal university Islamic university لائبریریوں میں جا کے ابن حشام سیرت نکالو سیرتوں کی ماں سیرت پر جتنی کتابیں لکھی علماء بالاتفاق اس کو ام کہتے ہیں ام سیرتوں کی ماں سیرت ابن چاؤ نکال کے پڑھو میرے نبی کا فرمان والذی نفس محمد بے یدہ ہی مجھے قسم ہے اس بات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد کی جان ہے لا ازال اقاتل لا میں محمد لڑتا رہوں گا تلوار چلاتا رہوں گا قتال کرتا رہوں گا کس بات پر علامہ باسن اللہ جس توحید پر جس دین پر جس عقیدے پر مجھے میرے رب نے دنیا میں کھڑا کیا اس عقیدے پر میں تہذیبوں سے باطل مذاہب سے یہودیوں عیسائیوں سے مشرکوں حاصیوں سے تاغیوں باغیوں سے لا ازالو اقاتلو علامہ باعث للہ بی حتی یزہرہ اللہ او تنفردہ حاضح السالفہ اللہ کی قسم میرے پیارے نبی محمد عزیشان نے اپنی شاہ رگ پر اشارہ کر کے کہا یا محمد کی گردن اس میں کٹ جائے یا اللہ کا دین قربانیوں سے غالب آ جائے میں محمد اس وقت تک لا ازال و اقاتل لا ازال و اقاتل میں قتال کرتا رہوں گا جہاد کرتا رہوں گا تلوار چلاتا رہوں گا کافروں پر وار کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ یا دین کو غالب کر دے اسلام کا غلبہ ہو جائے یا محمد کی گردن کٹ صلی اللہ علیہ وسلم او میرے بھائیوں حنفیو ہمبلیوں شافیو مالکیو او میرے ساتھیوں ہم جماعتوں اہل او نونیوں کافیوں سیاسیوں ڈپلوماسیوں اللہ کی قسم و ظالم جمہوریوں سنو محمد رسول اللہ اللہ کی طرف سے اللہ کے دین کو خارج کرنے کے لیے آیا ساری دنیا کے ساتھ دوستیاں لگانے کاروبار کرنے منڈیاں کھولنے تجارتیں کرنے نہیں محمد الرسول اللہ پوری دنیا کو توحید کا چمن بنانے کے سومناتوں کو گرانے کے لیے آیا سلیبیں ڈھانے کے لیے آیا گرجے مندر توڑنے کے لیے آیا میرا نبی محمد اس دنیا میں وحدہ وحدہ لا لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت على کل شیء قدیر اس مرکزی عقیدہ کو پوری دنیا پر غلبہ دینے کے لیے محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا اب اس کے بعد نہ رسول آئے گا نہ کتاب آئے گا نہ آسمان سے کوئی امت ڈیپوٹیشن پر آئے گا او اسلام آباد کے مسلمانوں محمد الرسول اللہ کی امت میں ہونا اللہ کی قسم یہ بڑا اعزاز بھی ہے پر یہ بڑی ذمہ داری بھی ہے اللہ نے اس پر اعلان کر دیا اب رسالتیں بھی نہیں آئیں گی اب امتیں بھی نہیں اٹھیں گی یہ امت بھی آخری ہے یہ رسالت بھی آخری اور اس آخری امت کی ذمہ داری اللہ اکبر میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں اچھی طرح جو موضوع میں اس وقت بیان کر رہا ہوں محمد الرسول اللہ کی دہشت میں لازمی حصہ غلبہ اسلام کس طریقے سے اول اساس دعوت ہے اگر وہ قبول کرے اور اگر قبول نہ کرے تو پھر اللہ رب العزت نے جہاد قتال تلوار فرض کیا فرمایا اللہ کے رسول نے بوائز تو بسعیف صحیح سے تو بھی صحیح اللہ وزیر خارجہ وزیر داخلہ وزیر تعلیم اللہ کی قسم نہیں پڑھتے ان چیزوں کو کالج یونیورسٹیاں نہیں پڑھاتی ان چیزوں کو مکتب مدرس ممبر محراب نہیں بتلاتا ان چیزوں کو آج بوائز تو بھی صحیح سے ہم سمجھتے ہیں کتابیں اتری مسلح لوٹا نمازیں اتری اللہ کی قسم محمد ذیشان کہتا ہے تلوار کتاب کے ساتھ اتری اس کو میں محمد مبعوث ہوا بسائی سے بسائی سے تلوار کے ساتھ یا اللہ تلوار کیسے بنے گی کہاں سے آئے گی تو نے تو نہیں دی آسمان سے تو نہیں اتری اللہ کہتا ہو مسلمان آنکھیں کھول انزلنا حدید ہم نے لوہا اتارا ہے لوہے سے تلوار بنا سی باسن شدید تلوار لوہے سے بنے گی لوہا اللہ نے اتارا قرآن مجید نے فرمایا سورت لوہے کا بیان لوہا تم نکالو تلواریں بناؤ پرچے بناؤ ڈھالے بناؤ توپے بناؤ ٹینٹ بناؤ میں یوں گھیرا ہوں الدی نے کلے ہی نا فتنا کون کفر کا خاتمہ ظلم کا خاتمہ شرک کا خاتمہ استعمار کا خاتمہ استحصال کا خاتمہ کس سے ہوگا الحدید ہم نے لوہا اتارا لوہے میں جنگ ہے کی شدید لوہے میں سخت جنگ ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کی دین کی مدد اللہ کے رسولوں کی مدد لوہے سے کون کر سک بھلیاں رسول اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے دو ہزار سات میں کون مسلمان ہے جو لوہے سے اللہ کی مدد کرتا ہے بوائس تو بھی صحیح سے میں تلوار دے کے مبعوث ہوا اور میرے بھائیوں اللہ کے واسطے جہاد پر اپنے آپ کو گناگار نہ کرو جہاد کی مخالفت میں حکومتی بھائیوں سے بھی کہتا ہوں سیاست دانوں سے بھی کہتا ہوں کافروں بے ایمانوں کی پٹی پڑھانے پر تم اللہ کی بغاوت نہ کرو جہاد کو گالی دینا اس کو دہشت گردی کہنا اسلام کو انتہا پسندی کہنا اللہ کی قسم یہ گالیاں دینا ہے یہ بغاوت کرنا ہے یہ میرے نبی کی سیرت ہے یہ میرے پیارے نبی کے دو ہونٹوں سے نکلا ہوا فرمان ہے عمر تو میں حکم دیا گیا ہوں یا رسول اللہ کیا حکم ہے آپ کو بتلائیے فرمایا امیر تو انقاتل الناس انقاتل الناس امیر تو میں محمد معمور ہوں کون حکم دیتا ہے محمد کو کون پڑھاتا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کہتا ہو دنیا والوں تمہارے vice chancellor professor associate full professor سارے دنیا میں ماسکوں سے پڑھتے ہیں یہ میرا محمد تم سے نہیں پڑھا میں نے اس کو تمہیں پڑھانے بھیجا یہ تمہارا استاد ہے یہ تمہاری یونیورسٹیوں سے تمہارے نظاموں سے تمہارے آرڈروں سے تمہارے رولز آف بزنس سے تمہاری ورکنگ سے نہیں سیکھتا اس کو میں غار ہرا کے کلاس روم میں جبریل امین کو ٹیوٹر بنا کے خود صاحب نصاب بن کے اپنی آنکھوں کے سامنے علامہ وہ علامہ کا مالم تکن تالم اے محمد اللہ نے تجھے پڑھایا اللہ کہتا میں نے تجھے پڑھایا جو تو نہیں جانتا تھا ماں کن کا تدری مل کتاب ایمان ہو تجھے ان ساری چیزوں کا کتاب کا قرآن کا لوہے محفوظ میں ہم نے کیا لکھا ہے ما کن کا تدری تجھے پتا نہیں تھا ایمان کیا ہے کتاب کیا ہے تو ان نبی الامی تیرا ٹیوٹر پروفیسر دنیا میں نہیں ہے عرض پر تیرا ماسٹر نہیں ہے کام تیرا کیا ہے یو المکم کم یو المکم کم تم پروفیسروں صدروں سفیروں جرنیلوں وزیروں رابطہ عالم اسلامی کے ممبروں عرب دنیا کے بادشاہوں کو کون پڑھائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کام ہے محمد الرسول اللہ کے خالی اخلاقی اسلامی تعلیمات روحانیات عبادات ہزار دانے کی تصویر ہزار نفل کی نیت نہیں فرمایا جو بات وہ یو حرم علیہم علیہ الخبائش وزا کس رحم بل اغلال الگلال توق غلامیوں کے توق کیسرو کسرا کی غلامیوں کے توق نمرودوں کی غلامیوں کے توق ٹومیوں کی غلامیوں کے توق روسیوں چینیوں کی غلامیوں کے توق الاغلال اسرہم اقتصادی بوجھ سیاسی غلامیاں اقتصادی غلامیاں محمد یزا ہو گرائے گا کاٹے گا جہاد کرے گا قوت کھڑی کرے گا جماعت کھڑی کرے گا لشکر اپنا نکالے گا محمد کا لشکر پوری دنیا میں آزادیاں عام کرے گا آسانیاں عطا کرے گا حلال چیزوں کے حکم دے گا حرام چیزوں سے روک دے گا اقتصادی ٹیکس بوجھ سارے توڑ دے گا سیاسی غلامیوں کے دائرے سارے کاٹ دے گا یزا گرا دے گا ہن ہوں بنی نوع انسان سے ہیومن بینگ سے مین کائن سے کیا گرائے گا والاغلال کانت علیہم بادشاہوں آمروں ڈکٹیٹروں کے توق محمد کاٹے گا ورلڈ بینکوں کے اقتصادی بوجھ محمد کاٹے گا حرام کی نحوست محمد مٹائے گا حلال کی برکت محمد قائم کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا سے حبسیوں کو آزادی دلائے گا محمد رسول اللہ آدمیوں کو دین سکھائے گا محمد رسول اللہ عربیوں کی نخوت مٹا کے توحید کے تابع کروائے گا محمد رسول اللہ اس دنیا کو برکتوں رحمتوں کا گہوارہ بنوائے گا محمد رسول اللہ اللہ نے قرآن مجید نے اپنے نبی کو کہا ان نبی المی او انسانوں تم دیکھو تم سے پڑا ہوا نہیں ہے میرا خاص شاگرد ہے میں اس کو اصلاح انسانیت فلاح عالمی فلاح انسانیت کا چارٹر دیتا ہوں میرا نبی محمد جو تمہاری یونیورسٹیوں سے نہیں پڑا اللہ کی قسم حالت یہ تھی کہ لکھا ہوا آتا تھا محمد الرسول اللہ اس کو پڑھ نہیں سکتے تھے یہ معجزہ تھا اعجاز پر ساری دنیا کی ریفارم محمد رسول اللہ صلی اللہ توحید کے ساتھ تبلیغ کے ساتھ تلوار کے ساتھ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں سونے کی زلفیں بیان کرو چہرہ مہرہ بیان کرو حسن و جمال بیان کرو جہاد کا ذکر نہ کرو اللہ کی قسم اس دعوت میں اس نبوت میں اس رسالت میں مرکزی بات جہاد ہے یاد رکھو توحید نو علیہ السلام توحید لے کے آئے ابراہیم توحید لے کے آئے آج سمود میں توحید آئی سارے شعیب توحید لے کے آئے سارے انبیاء کہتے رہے ما لکم من الہ غیرہو اے میری قوم اے میری قوم اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے پر یاد رکھو حتی لا تکون الدین للہ اللہ کی قسم یہ ترہ انتیاز محمد سرور عالم علیہ کہ اچھا، یہ کام کیسے ہوگا اتنا بڑا عظیم کام ساری دنیا کے اقتصادی بوجھ کیسے کٹیں گے سیاسی غلامیوں کے توق کیسے ٹوٹیں گے یہ مندر گرجے سلیب میں تہذیب میں کیسے ڈھائی توڑی جائیں گی سومنات کیسے گرائے جائیں گے بات تو بڑی اہم ہے بڑی سنجیدہ بات ہے بھائی کیسے ہوگا دعوت تو عیسیٰ علیہ السلام دیتے رہے وہ نہیں مانتی تھی بلکہ یقتلون النبیین وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے موسا علیہ السلام نے کہا آؤ میری قوم لڑو اللہ نے حکم دیا انہوں نے کہا انتا و ربو کا فقاتلا جا موسا تو اور تیرا رب لڑو ہم تو نہیں بیٹھ جاتے انا ہا ہونا قائدون ہم تو یہی مرے رہیں کیسے ہوگا اللہ اکبر اٹھاؤ صحیح مسلم حدیث کی کتاب اللہ کی قسم جب کوئی سوال اٹک جاتا ہے اللہ کے بندو اس لیے تو ہم کہتے ہیں قرآن حدیث قرآن حدیث اللہ کی قسم آپ جانتے نہیں جب کوئی بات اٹک جاتی ہے کوئی کوشچن مارک کھڑا ہو جاتا ہے سامنے تو قرآن کہتا مجھ سے پوچھ میں جواب حدیث کہتی ہے مجھ سے پوچھ میں جواب اللہ کہتا ان حاض القرآن یہدی للتی ہے یا اقوام او پاکستان پریشر سے کیسے نکلے گا وہ افغانستان امریکہ کو کیسے کاٹے گا وہ عربستان یہودیوں پر کیسے غالب آؤ گے ان حاض القرآن یہدی للتی ہے یا اقوام اللہ کہتا میں نے اپنے نبی کو قرآن سے پڑھایا تم قرآن سے لو یو عالم یو طریقے تمہیں محمد بتلائے گا صلی اللہ علیہ وسلم کیا طریقہ بتلایا ہیں انہا ربی علمانی مما جہل تم بہی آنے فا صحابہ کے بیچ میں بیٹھے تھے مسئلہ یہی زیر بحث تھا کہ اتنی بڑی قوت کافروں کی اتنی کمزور جماعت مسلمانوں کی یا رسول اللہ کام کیسے ہوگا آگے کیسے بڑھیں گے پھیلاؤ کیسے ملے گا وہ سب کیسے آئے گی آزادی کیسے ملے گی غالب کیسے ہوگا علیہ السلاۃ وسلام اچھا یہ کام کیسے ہوگا اتنا بڑا عظیم کام ساری دنیا کے اقتصادی بوجھ کیسے کٹیں گے سیاسی غلامیوں کے توق کیسے ٹوٹیں گے یہ مندر گرجے سلیب میں تہذیب میں کیسے ڈھائی توڑی جائیں گی سومنات کیسے گرائے جائیں گے بات تو بڑی اہم ہے بڑی سنجیدہ بات ہے بھائی کیسے ہوگا دعوت تو عیسیٰ علیہ السلام دیتے رہے وہ نہیں مانتی تھی بلکہ یقتلون النبیین وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے موسا نے کہا آؤ میری قوم لڑو اللہ نے حکم دیا انہوں نے کہا انتا و ربو کا جا موسیٰ جا موسا تیرا رب لڑو ہم تو نہیں بیٹھ جاتے انا ہا ہونا قاعدون ہم تو یہی مرے رہیں کیسے ہوگا اللہ اکبر اٹھاؤ صحیح مسلم حدیث کی کتاب اللہ کی قسم جب کوئی سوال اٹک جاتا ہے اللہ کے بندو اس لیے تو ہم کہتے ہیں قرآن حدیث قرآن حدیث اللہ کی قسم آپ جانتے نہیں جب کوئی بات اٹک جاتی ہے کوئی کوشچن مارک کھڑا ہو جاتا ہے سامنے تو قرآن کہتا مجھ سے پوچھ میں جواب حدیث کہتی ہے مجھ سے پوچھ میں جواب اللہ کہتا ان حاض القرآن یہ للتی ہے یا اقوام اور پاکستان پریشر سے کیسے نکلے گا وہ افغانستان امریکہ کو کیسے کاٹے گا اور عربستان یہودیوں پر کیسے غالب آؤ گے ان حاض القرآن یہ للتی ہے یا اقوام اللہ کہتا میں نے اپنے نبی کو قرآن سے پڑھایا تم قرآن سے لو یو المحم یو ذکی طریقے تم ہی محمد بتلائے گا صلی اللہ علیہ کیا طریقہ بتلایا کیسے تھے مسئلہ یہی زیر بحث تھا کہ اتنی بڑی قوت کافروں کی اتنی کمزور جماعت مسلمانوں کی یا رسول اللہ کام کیسے ہوگا آگے کیسے بڑھیں گے پھیلاؤ کیسے ملے گا وہ کیسے آئے گی آزادی کیسے ملے گی غالب کیسے ہوگا اللہ کے رسول نے فرمایا ان ربی علمنی مما جہل تم دہی آنفا ابھی ابھی تمہارے سوال کا جواب مجھے میرے رب نے سکھایا ہے مما جہل تم جو بات تم کو نہیں معلوم ربی علمنی میرے رب نے مجھے سکھایا ہے ان ربی بے شک میرے رب نے علمنی مجھے سکھایا مما جہل تم دہی جو تم پوچھ رہے تھے تم کو نہیں پتا آنے تھا ابھی ابھی آیا آسمان سے جواب آیا کیا جواب ہے ان ربی امرانی قریشا ہماری مجلس میں الحمد للہ علما تشریف فرما ہے اللہ اکبر ان ربی علمنی میرے رب نے مجھے سکھایا کیا کہا میرے رب نے تو مذاکرات کر راؤنڈ ٹیبل ٹاک کر بیک چینل ڈپلومیسی لا یہودیوں عیسائیوں سے ٹریک ٹو چلا کالی رات کو مس کال پر لمبا لیٹ جا اندھیری رات میں پچھلی کھڑکیوں سے سیاست کی بجائے مگر دجل دھوکہ فریب تجارت کر کیا ڈپلومیسی ہے اللہ کی قسم اور سیرت کے کیا ڈپلومیسی ہے تمہارے پاس کیا فورن پالیسی ہے تمہاری کیا ڈیفینس پالیسی ہے تمہاری بتلا کشمیر جاری جہاد کہتے جی نہیں امریکہ ناراض ہوتا ہے وہ کہتا ہے سی بی ایم کرو کانفیڈینس بلڈنگ میں یہ ہندوستان کا اعتماد بحال کرو کیا ایسا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے نبی کو کافروں کے ساتھ دوستی کا مذاکراتوں کا ٹیبل ٹاکس کا غلامی کی باتوں کا بزدلی کا نہیں ان رب بھی امارا نہیں انوہر ریکا میرے رب نے مجھے حکم دیا میں قریش کو جنگ میں جلاؤں جہاد سے ان کو جلا ڈالوں ان ربی امرانی انحر کا قریشا یہ متن صحیح مسلم شریف کا ہے اور اتفاق ہے علماء کے ہاں انشاءاللہ صحیح حین پر ان ربی انحر کا قریشا ہائے ہائے اللہ کی قسم کیا ڈائنمک سیرت ہے میرے نبی پاس محمد الرسول اللہ کی سیرت میں کتنے انقلاب چھپے ہیں اللہ کی قسم ایک ایک جملے کتنی قوت و طاقت ہے امت کے لیے کتنی انرجیٹک باتیں ہیں میرے نبی محمد کی امت اسلام کے لیے بے شک میرے رب نے مجھے حکم دیا وہ ہر ریکا میں قریش کو جہاد کے شعلوں سے جہاد کے وار سے جلا ڈالوں کل تو میں نے کہا اے رب یسلغ رأسی فیدعوها خبزتا یا اللہ وہ تو بہت بڑی طاقت ہے veto power super power economic power economic power nuclear power ہمیں یہی آج کینسر وائرس ہے نا فوبیا ہائے ہائے کافر بڑا طاقت ہے بہت قوت ہے جی ان کی بڑے ایئر کرافٹ کیریئر ان کے کھڑے ہیں بڑے پیڑے ہیں ان کے اللہ کی قسم غرق ہوئے سارے غرق ہوئے سیف الاسلام میں غرق کیے ہمیں کافروں کے بیڑے نبی پاک نے فرمایا میں نے اپنے رب سے کہا یا اللہ یسلح راسی وہ تو بڑے بڑے طاقتور ہیں وہ تو میرا سر کوٹ ڈالیں گے فیدا اوہا خوبصورت روٹی کا چورا بنا دیں گے میرے سر کو کوٹ دیں گے وہ تو بڑی طاقت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوریوں کا مالی کمزوریاں افرادی کمی اقتصادی کمزوریاں سب سامنے رکھ دی یا اللہ حکم تیرا جہاد کا حالت میری کمزوری کی بات بنتی دکھائی نہیں دیتی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اچھا پھر تو فوری کر لے قال استخرجهم کما اخرجوك کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جواب میں کیا کہا اس تخرج ہوم انہوں نے باہر کڈ ان کو اپنے قلعوں سے اپنے مورچوں سے اپنے پینٹاگونوں سے کھینچ کے لا گٹیٹ کے نکال باہر مضبوط قلعہ بندیوں سے مضبوط حفاظتی مورچوں سے اپنے گوریلا جہاد سے ہلکے ہتھیار سے چھاپا مار مار سے کما اخرجوک جیسے انہوں نے تجھے نکلنے پر مجبور کیا محمد انتقام لے اپنے دستے نکال گوریلا جنگ کا آغاز کر چھاپا مار جنگ سے مدد لے اس تخرج اطلب اے ان یخرجو اجبرہم علی الخروج خروج ان کو نکلنے پر حکمت عملی سے مجبور کر اس تخرج کہتے ہیں باب استفعال استفال طلب الفعل اللہ کا رسول کیا فرماتا ہے مجھے میرے رب نے کہا اے محمد ان کو باہر نکال صلی اللہ علیہ وسلم اس تقریب ہوں نکلا کہ نہیں آج امریکہ وہ یاد ہے نا کیسے نکلا اللہ کی قسم میں کیا عرض کروں ریکارڈ رکھو تو مشکل ہوتا ہے عراق سے اور افغانستان سے کتنے بزدل امریکی جرنیل منہ کالا کر کے پینٹاگون میں چھپا کے منہ بیٹھے ہیں اور آخری سورما بش کے پاس پرسوں پہنچا ٹونی کہتا آ گیا پتر آ گیا جوتے کھا کے تخرج اللہ کی قسم دیکھو کس طرح اللہ تعالی وار اسٹریٹجی جنگی حکمت عملی اپنے نبی کو پڑھاتا ہے اور اس حکمت عملی سے اللہ امت کو سکھاتا ہے امت اسلام ہر دور میں تم کمزور ہو دشمن تمہارا بہت بڑا طاقتور ہو تو آغاز کرو تم جنگ کا تلوار کے ساتھ گریلا وار کے ساتھ مجاہدوں کو آگے رکھو ہرابل دستے میں مجاہد ہوں گے یہ کافروں کے پڑاؤں پر گزرگاہوں پر ان کے راستوں پر ان کے قافلوں پر ان کے مفادات پر ضربے لگائیں گے یہ مجبور کریں گے سانپ کو دل سے باہر نکلنے پر سانپ افغانستان میں پھن کٹوانے آیا کھڑا ہے کہ نہیں سیرت ہے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم مشعل راہ وزرائے خارجہ کی کانفرنس میں مشعل راہ سیرت ہونی چاہیے اسلامک سمٹ میں ماڈل سمبل مسلمانوں کے لیے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے اس ہم کما اخرجو کا اے میرے نبی کمزوری سے گھبرانا نہیں کوئی بات نہیں کمزوریاں جہادوں میں دور کریں گے تو شروع کر تو آغاز کر تو ابتدا کر اپنے دستے نکال یا سیرت کی کتابیں اٹھا کے پڑھو ابو جہل کو کس بات نے مجبور کیا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ سے چلے اللہ کی قسم میرے نبی کے ساتھ آٹھ اس تخرجہم کا عمل تھا نبی نے سات آٹھ قافلے بھیجے تھے کوئی دس کا کوئی بارہ کا کوئی تین کا کوئی ساٹھ کا یہ چھوٹے دستے بھیجے تھے میرے نبی نے جنہوں نے ابو جہل کو سیاسی طور پر عسکری طور پر دفاعی طور پر مجبور کر دیا کہ وہ نکل کے باہر آئے بدر میں اپنی لاش گرائے او اسلام آبادیوں جب تک بدروں کے میدان نہ سجے ابو جہلوں کی گردنیں نہ کٹے اللہ کی قسم غلبہ اسلام کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا کرتا ہم ان کو باہر نکال یا اللہ خالی ہاتھ خالی جیب فرمایا ان سننفق آلئی کا نبی گھبرانا نہیں خرچ جہاد میں کر مال سارا جہاد میں خرچ کر ابو بکر کے پاس ہے عمر کے پاس ہے عبد الرحمان ابن عوف کو دیں گے ہم دیں گے تو خرچ کر فٹ اے محمد خرچ کر تیر پر تلوار پر برچا ڈھال بھال پر خرچ کر جہاد میں خرچ کر سلون فٹ علیہ کا ہم خزانوں کے منہ کھول دیں گے تو خرچ کر انفت خرچ کر اے محمد جہاد پر خرچ کر سلون فٹ علئی کا جہاد کا فنڈ آسمان سے آئے گا اے محمد خرچ کر تلوار برچہ ڈھال پر خرچ کر سنون سے تعلق کا ہم تیرے اوپر خزانوں کے منہ کھول یا اللہ خرچ سے کیا کروں خوبصورت عمارتیں بڑی بڑی لائبریریاں بڑے بڑے شفا خانے دیوگان کے اور یتیم یتیموں کے لیے رہائشی گھر کہاں خرچ کروں کہاں ای بات جیشا ای بات جیشا محمد لشکر کھڑا کیجیے لشکر ابو بکر کو لشکر میں بھرتی کر عمر کو لشکر میں بھرتی کر عثمان کو تلوار تھما علی کو کرار بنا ای بات لشکر کھڑا کر سنباسو نباسو خمسطن مثلہو ہم مسلح محمد تیرا ایک ہوگا میرے پانچ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم عباس جئی لشکر کھڑا کر لشکر وہ بین لگایا نا لشکر پر ظالموں نے کافروں کے کہنے پر اللہ کی قسم حدیث اٹھا کے پڑھو میرے رب نے پیارے نبی سونے نبی محمد کو حکم دیا عباس جئی محمد لشکر کھڑا کر لشکر یا اللہ کتنے ہوں گے میرے لشکری اللہ کہتا گھبرا نہیں تیرا ایک ہوگا نہ معاکا ہم پانچ آسمان سے فرشتے بھیجیں گے ایک تیرا ہوگا پانچ میرے اباس جئی شاہ محمد لشکر کھڑا کی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھاتا اللہ کی قسم سیرت چیئر پر بیٹھا ہوا پروفیسر بائیسویں گریڈ اکیسویں گریڈ کا یونیورسٹی میں سیرت چیئر کا پروفیسر سیرت نہیں پڑھاتا مذہبی امور کا وزیر وفاقی سیرت نہیں بتلاتا ہاں آج شمان و سودان کو ضرورت سیرت کی ہے اللہ کی قسم آج کابل و قندھار کو ضرورت سیرت کی ہے اور اس اسلام آباد کو جس میں ہم اسلام کو برباد کر رہے ہیں اللہ کی قسم ضرورت سیرت سرور عالم کی بات جائی شاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کھڑا کی لشکر گھبرانا نہیں کہ میرا لشکر چھوٹا ہوگا تیرا ایک سپاہی ہوگا محمد کا ایک سپاہی ہوگا اللہ کہتا میرے پانچ فرشتے اس کے دائیں بائیں یا اللہ لشکر کھڑا کر کے پھر کیا کروں فرمایا وقاتل وقاتل پھر اپنی جماعت کو لے کر قتال کرو بے من اتا کا من اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں رب رحمان تجھے یہ حکم دیتا ہوں قاتل قاتل آپ پہ نام قتل قتل اللہ آسمان سے محمد کو قتل کرنے کا حکم دیتا ہے قتال کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ کی قسم اس قرآنی کتاب و جہاد کو جو دہشت گردی کہتا ہے وہ ایمان و اسلام سے خارج ہو بے من افواق من افواق اے میرے نبی جو جو تیری اطاعت میں جہاد میں کھڑا ہو جائے اس کو لے کر جو جو تیری نافرمانی کی جرت کرے اس کے ساتھ قتال کون کون نافرمان ہے عیسائی نافرمان ہے یہودی نافرمان ہے ہندو نافرمان ہے سوشلسٹ نافرمان ہے کمیونسٹ نافرمان ہے نافرمان ہے اللہ کی قسم ڈیموکریٹ نافرمان ہے یہ سارے سیاسی نظاموں والے عسکری ڈھانچوں والے باطل شریعتوں والے منسوخ کتابوں والے سارے کے سارے محمد کے آسی اسلام کے تاغی اللہ کہتا ہے اپنے نبی کو اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم تیرا خلق بہت عظیم ہے اور سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ میرا متی ہے میں تیرا رب تجھے حکم دیتا ہوں کتاب یہ میرے نبی کی سیرت ہے یہ قرآن و حدیث ہے اللہ کی قسم یہ حکمت عملی ہے یہ غلبہ اسلام کا قرآن طریقہ ہے یہ صحابہ کرام کا جی ٹی روڈ ہے گرینڈ ٹرنک روڈ غلبہ اسلام کی بدر سے لے کر اوہد سے ہوتی ہوئی احزاب میں چکر لگاتی ہوئی فتح مکہ کے چوک پر پہنچتی ہوئی پھر تبوک سے پھیرا لے کے یرموک کے اندر سے ہو کے پھر ساری دنیا پر شاہراہوں کا جال پھٹاتی یہ حکمت عملی ہے جو اللہ نے قرآن میں حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم کو روشن منارے کی طرح دی جو اس کو پڑھ لیتا ہے سن لیتا ہے سمجھ لیتا ہے اللہ کی قسم وہ پھر ٹک کے بیٹھتا نہیں ہے اس کے دل میں ایک عجیب جوت لگ جاتی ہے اس کو پھر چین نہیں آتا بڑی بڑی زندہ مثالیں ہیں اللہ کی قسم جہاد فی ان ساری بشارتوں کی ان آیتوں کی ان حدیثوں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی صحابہ کی زندگی کی یہ زندہ مثالیں ہیں جو آج ہم ولی اللہ دیکھ رہے ہیں وہ ساری دنیا مل کے روکنا چاہتی ہے یہ چند مجاہد مل کے کہتے ہیں نہیں تم جہاد کو روک نہیں سکتے ہم کریں گے دنیا دیکھ رہی ہے جہاد بڑھ رہا ہے روکنے والے گھٹ رہے ہیں روکنے والے گر رہے ہیں کرنے والے بڑھ رہے ہیں کوئی فوج پیچھے نہیں کوئی حکومت نہیں کوئی ملک نہیں کوئی خزانہ نہیں ایک جذبہ ہے جذبہ محبت جوش ایمانی جوش دیکھ لو بش کتنا کہتا تھا آخری دہشت گرد کے خاتمے تک لڑوں گا اللہ کی قسم اب اس کی ماں مری جاتی ہے جب ٹونی کو اس نے دیکھا بیوی کو ساتھ لے کے کھڑا ہے ٹونی جوتے کھا کے آ گیا ہے دہشت گردوں نے مت مار دی ہے دنیا ساری میں تھو تھو ہو رہی ہے جس کو دہشت گرد کہتے ہیں وہ قربانی پیش کر رہا ہے اور جو آئے تھے اللہ کی قسم وہ بھاگے جا رہے ہیں نہیں روک سکتے وہ اس کو نہیں روک سکتے یہ میرے نبی کا فرمان بشارت محمد کی الجہاد و واضح یوم القیامہ کتنے ٹومی ٹومی آئیں گے لد جائیں گے انشاءاللہ قافلہ جہاد کا رواں دواں ہوگا کب تک قیامت کے دن تک اللہ نے یہ عمل کھڑا کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری غلبہ اسلام حتہ تکون فتنہ اس کے لیے اللہ نے یہ عمل جلیل جہاد کھڑا کر نوجوان اس میں نوجوانوں کو وہ گمراہ کرنا چاہتے تھے اللہ کی قسم نوجوان کے اندر جہاد کا جذبہ ایسے سرائب کر گیا کہ وہ کسی اور چیز پر توجہ کرتا ہی نہیں آج وہاں لاہور میں کانفرنس تھی کشمیر کانفرنس ادارہ نوائے وقت نے منعقد کی اتفاق سے مجھے بھی وہاں انہوں نے مدعو کیا ساری کشمیری قیادت صدر آزاد کشمیر راجہ زلکر نین کی زیر صدارت کشمیر کانفرنس لاہور میں مجھ سے کہنے لگے کشمیری لیڈر سارے تشریف لائے حریت کانفرنس کے دھڑے بھی آئے میر وائز کا بھی آیا اور سید علی گیلانی حفظہ اللہ ان کا نمائندہ فاروق رحمانی بھی آیا کوئی آپشنوں پر بحث کر رہا ہے کوئی کسی اور حل کی سوچ رہا ہے مجھے کہنے لگے آپ بیان کریں مجھے واللہ ہے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا بیان کروں ان کے سامنے بہرحال میں نے ان سے اجازت لے کے کہا میں ایک واقعہ سناتا ہوں شاید وہ ہماری اس مجلس کو کچھ نور تازگی عطا کر دے کہتے ہاں آپ کہیں میں نے بتلایا کہ میں ایک جگہ سفر پر تھا یوں ہی جلسے پر جانا تھا جب ہم پہنچے وہاں تو ایک طرف بس کھڑی ہوئی تھی بس روانہ ہونے والی تھی میرے ساتھ تین نوجوان جماعت کے میرے زملا ایک ڈرائیور بہت عجیب واقعہ ہے اور اتفاق سے وہاں بہت بر محل اللہ تعالی نے یاد دلا تین نوجوان میرے ساتھ جماعت نے دیے زملہ ایک بلوچستان کا کوئٹہ کا رہنے والا آغا فیصل دوسرا مانسیرا کا پٹھان تیسرا پنجابی جوان ہم وہاں جا کے رکے بس میں ٹیپ ریکارڈر چل رہا تھا ٹیپ ریکارڈر پر ایک ترانہ لگا ہوا تھا بڑی سادہ سی بات ہے اللہ کی قسم پر بہت سبق آموز ہے ترانہ کیا تھا پنجابی میں قافلہ تیار کشمیر جامنا یہو جہا ویلا نہیں ہاتھ آمنا قافلہ تیار کشمیر جامنا یہ نہیں وہ کوئی بشیر عزیزی صاحب حفظ اللہ اپنی آواز میں عجیب سما تھا واللہ ہے میں اس سما اس ماحول اس آواز اور اس کلام پر میں بالکل وقت اور حالات سے کٹ گیا مجھے نہیں اندازہ ہوا کہ کیا ہو میں نے کہا اس کو بار بار چلاؤ تھوڑی دیر گاڑی روکی وہاں ہم رکے جب چلنے کا ڈرائیور کو کہا تو میں اور ڈرائیور گاڑی میں ساتھی کوئی بھی نہیں سیکیورٹی کا سامان گاڑی میں پڑا ہے ساتھی غائب میں ڈرائیور سے غصہ ہونے لگا کہ لڑکے کہاں گئے چپ جب میں نے ڈانٹ کے کہا اس نے سر جھکا کے کہنے لگا وہ بس جو گئی تھی نا وہ تینوں اس میں چلے قافلہ تیار کشمیر جامنا یہو جہا ویلا نہیں ہو ہاتھ آمنا کہتا آپ غصہ نہ ہو وہ تینوں چلے گئے میں نے کہا بلا اجازت کہتا وہ تینوں بس میں بیٹھ گئے کہتے تھے بعد میں کوئی رابطہ کریں گے میں نے بلّہ ان کشمیری لیڈروں کو آج بتلایا کہ لاپتہ نہیں ہے وہ تینوں چلے گئے ایک بڈگام میں سو رہا ہے ایک سوپور میں شہید پڑا ہے ایک کسی طرح کسی اور ٹیکری چٹان پر کٹ کے گرا ہے تم آپشن سوچتے ہو تم مذاکرات سوچتے ہو تم self government demilitarization joint command control تم یہ گھٹیا الفاظ یہ گردان یہ رکھتے حروف اللہ کی قسم جو لڑنے والا ہے وہ ان ساری چیزوں کو نہ کوئی توجہ دیتا ہے نہ اہمیت دیتا ہے نہ وہ سیاستدان ہے نہ اس کو حکومت سے غرض ہے وہ تو کہتا قافلہ تیار ہے کشمیر جانا کئی بیچارے جن کے اندر ذوق نہیں ہوتا نا وہ قافلے کا لفظ نہیں سمجھتے میں رمضان المبارک کے دن سے ریاض میں سعودی عرب میں تھا ایک مسجد کے باہر جمعہ کے بعد ایک نوجوان تیز تیز عربی میں اونچی اونچے کوئی اعلان کر رہا ہو رمضان المبارک کے دن سے اچھا ان کا ایکسنٹ لہجہ ذرا مختلف ہوتا ہے قبائل کا عربی تو ہم نے بھی پڑھی پڑھائی تھوڑی بہت لیکن جلدی سے ان کا لہجہ پک نہیں کر سکتے اس کے گرد کافی جھمگٹا وہ اونچا اونچا بولے میں نے کوشش کی میں قریب ہوں میرے بھی کپڑے عرب طرز کے تھے وہاں بہت عرصہ رہے پڑے وہی لباس پہنتے تھے انہوں نے کو اجنبی نہ سمجھا مجھے بھی قریب ہونے دیا جب میں قریب ہوا اللہ کی قسم میں نے سنا مجھے سمجھ آیا قافلے کے کیا مانا ہو وہ ایک اعلان کرے کہتا جنت میں عید کون کرنا چاہتا ہے نام لکھائے رمضان شروع ہو چکا ہے عید آنی ہے جو جو جنت میں عید کرنا چاہتا ہے مجھے نام لکھائے اللہ کی قسم میں دیکھ رہا تھا کیڈلک ڈیوک مرسیڈیز گاڑیوں سے نوجوان اتر اتر کے آ کے اس کو چٹے دے رہے تھے سو خطرے ہوتے ہیں سی آئی ڈی پکڑ لیتی ہے وہ اس کو چٹے تھما رہے تھے کہ میرا نام بھی لکھ میرا رابطہ کر مجھے بلا میں جنت میں عید کرنا چاہتا ہوں اللہ جانتا ہے زمین نے پاؤں پکڑ لیے جب میں نے اس کا جملہ سمجھا وہ کیا بول رہا ہے وہ کہتا جو جنت میں عید منانا چاہتا ہے مجھے نام لکھا ہے اللہ کی قسم کیٹلک بیوک سے گبرو جوان عرب نوجوان اتر کے اس کو نام دے رہے تھے کہ یہاں کی زندگی تیل دولت بنگلہ تعلیم پیٹرول کا مجھے نہیں چاہیے مجھے جنت چاہیے ساتھ میں قافلے یوں بن رہے ہے بدھو گوشت کہتا ہے ان قافلوں کو روک لے گا محمد رسول اللہ کہتا ہے یہ قافلے قیامت تک چلیں گے بش بدھو کہتا ہے ان قافلوں کو میں روک لوں گا ہاں میرے بھائیوں محمد الرسول اللہ کی سیرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لکم فی رسول اللہ اس وط غلامیوں کی زنجیریں کاٹنی ہیں اقتصادی دباؤ سے نکلنا ہے اپنے آپ کو آزادیوں سے ہمکنار کرنا ہے سرحدوں کا استحکام کرنا ہے اسلام کا غلبہ کرنا ہے کیا کرو اس وقت حسنا فی رسول اللہ اس وقت حسنا حاضہ ما عندی وما علی الا البلاغ والسلام علیہ دارال اندلس پیش کرتے ہیں اسلامی سی ڈی اسلامی کیسٹ اور اسلامی کتب ایم پی ایس فلٹر پر نئے ترانے اور تقاریر کی ریکارڈنگ القادسیہ سی ڈی کیسٹ اور کتب لائبریری چار لیک روڈ جی چوک لاہور فون سات دو تین صفر پانچ چار نو